السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام الحمد للہ ابلعلومین شریک اللہ واشد وعلى محمد ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين وبعد معزز بھائیو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے رمضان سے پہلے الدروس المحمہ لعامت الامہ سعودی عرب کے سابق مفتی علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر کتاب ہے مختصر تصنیف ہے اور بہت جامع اور معنی ہے اور عام مسلمانوں کے لیے بہت اہم ہے اس کتاب کی شرح ہے اور اس کا درس آپ لوگوں کے سامنے شروع کیا گیا تھا اور دو درس تک ہماری گفتگو ہوئی تھی آج سے انشاءاللہ ہم تیسرے درس کی شروعات کریں گے اور تیسرے درس میں شیخ نے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے ایمان کے ارکان کو بیان کیا ہے کیونکہ یہ بھی بنیادی علم ہے ہر مسلمان کو اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ ایمان کے ارکان کیا ہیں تو جو تیسرا درس شیخ نے اپنی کتاب کے اندر بیان کیا ہے وہ ایمان کے ارکان سے تعلق رکھتا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کی ارکان المان و انتمنا بلّہ و ملائکتی ہی و کتب ہی و رسلی و بل قدر آخر و بالقدر خیر و من اللہ تعالی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے جو ارکان ہیں وہ یہ ہے سب سے پہلے اللہ ہر بن پر تمہارا ایمان ہونا چاہیے دوسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان تیسرا رکن ہے اللہ تعالیٰ نے جو کتابیں اتاری بھیجی دنیا کے اندر انسانیت کی ہدایت کے لیے اس پر ایمان ہونا چاہیے اور چوتھا جو رکن ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی ہدایت کے لیے جو رسول بھیجے انسانوں میں سے ان پر ایمان ہونا چاہیے وہ الآخر اور جو قیامت کا دن ہے دنیا کا آخری دن اس پر ایمان ہونا چاہیے کہ ایک دن دنیا فنا ہو جائے گی دنیا ختم ہو جائے گی قیامت قائم ہوگی اس پر ایمان ہونا چاہیے اور یہ کہ تقدیر پر تقدیر میں خیر اور شر دونوں ہے اللہ رب العامی نے دونوں طرح کا فیصلہ کیا ہے یہ فیصلے کے لحاظ سے تو سب خیر ہے لیکن بندے کے لحاظ سے اس کے اندر شر بھی ہوتا ہے فیصلے کے لحاظ سے شر نہیں ہے اس میں کوئی برائی نہیں ہے لیکن بندے کے لحاظ سے جس سے یہ حکم یا یہ مسئلہ متعلق ہے اس کے لحاظ سے اس کے اندر شر ہوتا ہے جیسے مان لیجئے ایک انسان ہے یا کوئی امتحان میں شریک ہوتے ہیں بچے لوگ امتحان دیتے ہیں نا جو بچہ محنت کرتا ہے وہ پاس ہو جاتا ہے اب اس کا رزلٹ آتا ہے کہ پاس ہے نا اور ایک بچہ محنت نہیں کرتا اس کا رزلٹ آتا فیل تو فیل آنا یہ اس کی وجہ سے ہے نا کسی نے محنت نہیں کیا فیصلے میں کوئی خامی ہے فیصلے میں کوئی غلطی ہے وہ اسی کا مستحق ہے کہ اس کو فیل کر دیا جائے کیونکہ اس نے امتحان میں سوالات کو حل نہیں کیا پرچے کو حل نہیں کیا تو یہ شر ہے اس کے لحاظ سے ہے کہ نہیں ہے وہ امتحان میں انسان فیل ہو گیا اس کے لحاظ سے شر ہے یہ حالانکہ فیصلے کے لحاظ سے شر نہیں ہے وہ اس لیے وہ اسی کا مستحق ہے کہ اس کو فیل کر دیا جائے اسے محنت نہیں کی جس نے محنت کی وہ پاس ہو گیا جس نے محنت نہیں کی وہ فیل ہو گیا ناکام ہو گیا تو یہ فیصلہ دینا پاس اور جو رزلٹ ہے رزلٹ میں کوئی عیب نہیں ہے رزلٹ اپنی جگہ پر صحیح ہے اور وہی ہونا چاہیے جو پاس نہ اس کو پاس نہیں کرنا چاہیے جو فیل ہے وہ فیل رہے گا جو پاس ہے جو محنت کرتا ہے وہ پاس ہوگا تو ایسی تقدیر کا معاملہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہر بندے کے لحاظ سے جو تقدیر لکھی ہے اس میں خیر ہی خیر ہے اللہ کے طرف فیصلے میں لیکن بندے کے لحاظ سے جیسے کسی کی موت ہو گئی اب ہم کہتے ہیں دیکھیں اس کے ساتھ برا ہو گیا موت بری چیز ہے کوئی جوانے مر گیا یا شادی ہوئی شادی کے بعد مر گیا چھوٹی سی بچی ہے ماں کا انتقال ہو گیا اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا ہے یہ تو شر لگتا ہے لیکن ہو سکتا ہے اسی کے اندر خیر ہو کسی کے اندر بھلائی ہو حضرت خضر اسلام نے ایک بچے کو قتل کر دیا تھا نا سورہ کہاف میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا نا سورہ کہاف کے اندر کہ انہوں نے ایک بچے کو قتل کر دیا بچہ معصوم ہوتا ہے چھوٹا بچہ لیکن اس کے قتل کرنے ہی بھی بھلائی تھی اس لیے کہ بڑا ہوتا اس کے ماں باپ نا بن جاتے یا اپنے ماں باپ کے لیے کفر کا ذریعہ بن جاتا اس لیے اللہ رب العامی نے حضرت خضر کی طرف وہی کی تھی وہی کی کہ یہ بچہ خراب ہوگا اپنے ماں باپ کے لیے نافرمانی کا ذریعہ اور کفر کا ذریعہ بن جائے گا لہذا اس بچے کو قتل کر دو انہوں قتل کر دیا قتل کرنا اچھا نہیں تھا بظاہر لیکن قتل کرنے ہی کے اندر خیر تھا وہ کشتی توڑ دی ہنستے خضر علیہ السلام نے کشتی توڑی نہ اس میں سوراخ کیا نا کشتی میں سوراخ کرنا یہ عیب ہے اچھی بات نہیں بظاہر لیکن اسی کے اندر خیر تھا اسی کے اندر بھلائی تھی کشتی توڑنے ہی میں کیوں بھلائی تھی کیونکہ ظالم بادشاہ کشتی کو لے لیتا تھا اب بیچارے مسکین لوگوں میں کشتی تھی ان کی روزی روٹی چلتی تھی اگر وہ کشتی لے لیتا تو ان کی روزی روٹی کا مسئلہ ہو جاتا اس لیے تھوڑا عیب صحیح لیکن روزی تو آ رہی ہے نا کمائی تو ہو رہی ہے اگرچہ تھوڑی بہت وہ کشتی خراب ہے یا اس کے اندر عیب ہے لیکن کشتی تو ہے ان کے پاس تو اس کے بظاہر تو غلط تھا لیکن اسی کے اندر خیر تھا تو اللہ کے فیصلے میں کوئی شر نہیں ہوتا ہے اللہ جو فیصلہ کرتا ہے علم اور حکمت کے لحاظ سے کہ اس کے لیے کیا فائدہ ہے اس کے لیے کیا مفید ہے بندے کے لیے کیا بہتر ہے مومن کے لیے مسلمان کے لیے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے اللہ زیادہ بہتر جاننے والا تو یہاں جو شر کہا گیا ہے شر کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ شر یہ بندے کے لحاظ سے جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا اس کے لیے کہیں کہ بھائی کہ ان کے لیے اچھا نہیں ہوا ان کے لیے برا ہوا لیکن حقیقت میں کوئی نہیں جانتا ہے کہ ان کے لیے اچھا ہے یا برا ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے ایک مومن اللہ کے فیصلے پر ہمیشہ خوش رہتا ہے اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا موت کا فیصلہ یا شادی کی اولاد نہیں ہے یا اس طریقے سے اور بہت سارے فیصلے ایک انسان کوشش کرتا محنت کرتا ہے حلال طریقہ اپناتا ہے لیکن پھر بھی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی چیز اس کو نہیں ملتی ہے اللہ کے فیصلے پر اس کو راضی رہنا چاہیے یہ سمجھنا چاہیے کہ اسی اسی میں ہمارے لیے خیر اور بھلائی ہے ہو سکتا ہے مال آ جائے میں سرکش بن جاؤں نہ شکرا بن جاؤں اور اللہ کے دیے ہوئے مال کو غلط جگہوں پر استعمال کروں اس سے اللہ تعالیٰ مجھے بہت زیادہ مال نہیں دے رہا اپنے سے نیچے کے انسان کو دیکھے کہ ہم سے بھی زیادہ گئے گزرے لوگ ہیں ہم سے بھی بری حالت والے لوگ موجود ہیں کم سے کم ہماری تنخواہ آتی ہے سیلری آتی ہے ہاتھ پاؤں سلامت ہے بیوی ہیں بچے ہیں نوکری ہماری لگی ہوئی ہے کتنے ایسے لوگ ان کے پاس نوکری ہی نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو بیماری مبتلا ہیں تو انسان دنیا میں اپنے سے نیچے کو دیکھے اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھے تو اس لحاظ سے تقدیر کو شر کہا گیا ورنہ فیصلے کے لحاظ سے اس میں کوئی شر نہیں ہے ایک مقدمہ جاتا ہے عدالت میں دو لوگ ہیں زمین کا مقدمہ ہے کسی بھی چیز کا اب فیصلہ تو ایک ہی کے حق میں آئے گا نا یہ دونوں کے حق میں آئے گا فیصلہ ایک کے حق میں آئے گا کہ بھائی یہ زمین آپ کی ہے دوسرا آدمی جو ہے وہ غلط ہے اسے ناجائز قبضہ کر لیا آپ کی زمین پر یہ زمین آپ کی ہے یہ مال آپ کا ہے یہ جائیداد اور یہ دولت آپ کی ہے فیصلہ ایک ہی کے حق میں آئے گا اب جس کے حق میں فیصلہ آ گیا وہ کہے گا ہمارے لیے خیر ہوا جس کے حق میں فیصلہ نہیں آئے گا وہ کہے گا ہمارے لیے شر ہو گیا حالانکہ وہ شر نہیں ہے فیصلے میں غلطی نہیں ہے کیونکہ اس کا مستحق نہیں ہے وہ اس لیے اس کے ساتھ یہ فیصلہ کیا گیا تو تقدیر کا معاملہ یہی ہے آگے اور تفصیل سے میں بیان کرتا لیکن ہمارے ذہن کے اندر بات آئی کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں آ سکتا ابھی تقدیر اچھی اور بری کیا ہوتی ہے تقدیر سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے لہذا اللہ کی طرف سے کی طرف شر کی نسبت نہیں کی جائے گی اللہ کی طرف خیر ہی کی نسبت کی جائے گی کہ اللہ نے جو فیصلہ کیا بہتر فیصلہ کیا ہم اپنے لحاظ سے اس کو شر کر کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے شر ہو گیا ہمارے لیے اچھا نہیں ہوا لیکن اسی کے اندر اللہ ابامن اچھائی اور خیر ڈالتا ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت ہوئی تو ان کے والد کا انتقال پہلے ہو گیا تھا یتیم بن کر کے پیدا ہوئے چار سال کے ہوئے والدہ کا انتقال ہو گیا چھ سال کے ہوئے دادا کا انتقال ہوئے یتیم ہی کی زندگی گزاری لیکن اللہ رب العامی نے آپ کو دنیا کا امام بنا کر کے بھیجا کوئی جانتا تھا کہ یتیم بچہ آگے چل کر کے پوری دنیا کا امام ہوگا کسی کو بات نہیں معلوم تھی آپ ایسے دیکھیے دنیا کے اندر ایسی ہزاروں مثالیں موجود ہیں کس طرح کی مثالیں ماں باپ کا انتقال ہو گیا بچے کی پرورش بھائی نے کی یا چچا نے کیا یا خالہ نے کیا خالو نے کیا یا ماموں نے کیا وہ بچہ پڑھا محنت سے تعلیم حاصل کیا بہت اونچے مقام پر گیا ماں باپ نہیں ہے یتیم بچہ کوئی پیچھے نہیں اس کے لیکن اس نے محنت کیا اور اللہ رب العالمین اس کو بہت اونچے مقام پر کر دیا سب لوگ سوچتے تھے کہ بھئی ماں باپ کا انتقال ہو گیا بچہ ضائع ہو جائے گا بچہ برباد ہو جائے گا یہ ہو جائے گا کچھ نہیں ہوا اللہ نے اس کی حفاظت کی کتنے ایسے لوگ ان کے ماں باپ زندہ ہیں بچہ برباد ہے بچہ تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہے برائی کر رہا ہے اور جو ہے شراب پی رہا ہے نماز نہیں پڑھتا روزہ نہیں رکھتا اور بہت ساری برائیاں کرتا ہے ماں باپ زندہ ہیں سب کچھ ہے لیکن اس کے باوجود بچہ بگڑ گیا صحیح راستے سے بھٹک گیا ماں باپ نہیں ہے لیکن بچہ صحیح راستے پر قائم رہ گیا ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا ایسا بہت ہوتا ہے اس لیے اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جاننے والا ہے کہ بندے کے لیے بہتر کیا ہے ہم فوراً کیا کرتے ہیں ناراض ہو جاتا ہے انسان فوراً انسان پریشان ہو جاتا ہے نوکری چھٹی فوراً پریشان ہو گیا جو بھی مل جائے گا میں کر لوں گا حرام نوکری بھی انسان کر لیتا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس کو اس سے بہتر نوکری دینے والا ہوتا ہے اس سے بہتر نوکری انسان کو مل جاتی ہے بہت سارے ایسی مثالیں موجود ہیں دنیا کے اندر لہذا انسان اللہ کے فیصلے پر راضی رہے کوشش کرے محنت کرے صحیح راستہ اپنائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے حلال طریقہ اپنائے اور جو بھی اس کے ساتھ ہو اس پر صبر کرے قناط کرے اللہ ابامن اسی کے اندر اس کے لیے خیر اور بھلائی رکھتا ہے تو یہ تقدیر کا مطلب بری اور اچھی تقدیر کا معنی اور مطلب یہ ایمان کے شرکان ایمان کسے کہتے ہیں ایمان کا دو معنی ہے عربی زبان کے اندر ایک معنی تصدیق تصدیق یعنی کسی کو بات کو سچ ماننا اور دوسرا معنی اقرار کرنا اعتراف کرنا یہ لغت میں کہا جاتا ہے اصطلاح میں ایمان جب ہم کہتے ہیں آپ پڑھتے ہیں کتاب کے اندر کہ ایمان ایمان کیا مطلب ایمان ایمان کا مطلب یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا ٹھیک ہے زبان سے کہنا پڑھنا اور دل سے اعتقاد رکھنا اور ہمارے جو اعضا ہیں ان کے ذریعے سے عمل کرنا اور یہ چیز اللہ کے اطاعت سے بڑھتی ہے اور اللہ کی نافرمانی سے کم ہوتی ہے اس کو ایمان کہا جاتا ہے زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے جب تک انسان زبان سے کلمہ نہیں پڑھے گا مسلمان نہیں مانا جائے گا دل میں پڑھ لیا دل کا اعتبار نہیں ہوگا زبان سے اس کو کہنا پڑے گا کیونکہ اسلام ظاہری عمل کا نام ہے معلوم ہو کہ مسلمان ہوا ہے آج بھی دیکھیے مسلمان ہوتے ہیں لوگ کلمہ پڑھتے ہیں مسلمانوں کے سامنے اقرار کرتے ہیں اعتراف کرتے ہیں کہ میں مسلمان ہو گیا زبان سے کہتے ہیں اس کا اقرار کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسلمان ہوتے تھے آپ ان کو کلمہ پڑھاتے تھے آ کر کے اقرار کرتے تھے اشد اللہ الہ الا اللہ و اشد محمد الرسول اللہ باقاعدہ آ کر کے کہتے تھے تو زبان سے کہنا ضروری ہے تاکہ معلوم پڑے کہ یہ مسلمان بھائی ہے ورنہ کیسے پتا چلے گا کہ آپ کے دل میں کیا ہمارے دل میں کیا ہے دل کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں لہذا زبان سے اقرار کرنا ضروری ہے زبان سے پڑھنا ضروری ہے دل میں اعتقاد ہونا چاہیے دل میں ٹھیک ہے یعنی دل میں اللہ ہر العالمین کی ذات پر ایمان پختہ کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اللہ کی ذات پر ایمان تو دل میں اعتقاد انسان کے ہو دل سے انسان اس کی تصدیق کرے صرف زبان سے نہیں اگر دل سے نہیں کرتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے جو صرف زبان سے کلمہ پڑھ لے لیکن دل سے کلمہ نہ پڑھے اس کے دل میں ایمان نہ ہو اس کے دل میں کفر ہو اس کے دل میں نفاق ہو ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے اللہ کے سر کے زمانے میں منافق تھے نا زبان سے کلمہ پڑھتے تھے اس لیے تینوں چیزوں کا پایا جانا ضروری ہے ایک چیز سے کافی نہیں ہوگا تینوں چیزیں پائے جانے ضروری جیسے آپ سعودی عرب آتے ہیں پاسپورٹ بھی چاہیے ویزا بھی چاہیے نا پاسپورٹ ہے ویزا نہیں ہے چلے آئیں گے نہیں دونوں چاہیے نا ایسے ہی تین چیزیں ہیں ایمان کے لیے زبان سے اقرار کرنا زبان سے اقرار تاکہ معلوم ہو کہ یہ مسلمان بھائی ہے دل میں اس پر ایمان ہونا چاہیے دل سے کہنا ہے اس کو صرف زبان سے نہیں زبان سے کلمہ کہہ دیا پڑھ لیا تو یہ کافی نہیں ہوگا جیسے مشرقین تھے منافقین تھے مدینہ کے وہ زبان سے پڑھتے تھے نماز بھی پڑھتے تھے وہ لیکن دل سے ایمان نہیں رکھتے تھے وہ دل میں اللہ پر پر بخ تھا نبی سے بخ تھا مسلمانوں سے بخ تھا قرآن سے نفرت تھی مسلمانوں سے نفرت تھی دل میں ایمان نہیں تھا دل سے انہوں نے سچائی کا اعتراف نہیں کیا دل سے وہ اللہ پر ایمان نہیں لائے دل میں اللہ رب کو سچا نہیں جانا دین کو سچا نہیں جانا دل سے صرف زبان سے کہا کیوں اپنا خون بچانے کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے تاکہ ہم سے جنگ نہ ہو ہم سے قتال نہ کیا جائے ہم سے لڑائی نہ کی جائے اسے زبان سے کہہ دیا لیکن دل میں ان کے ایمان نہیں تھا تو دل میں بھی ہونا چاہیے دل میں بھی انسان کو کیا کے اندر ایمان ہونا چاہیے دل سے انسان اللہ رب العالمین کے وجود کا اعتراف کرے اور اللہ رب العالمین پر اس کا پختہ ایمان ہو عقیدہ ہو تو دل سے ہونا چاہیے دوسری چیز تیسری چیز کہ امر بالجوارح یا امر بالارکان کہ اسلام پر عمل کرنا اسلام پر عمل کرنا یہ بھی ایمان کے اندر شامل ہے انسان اگر عمل نہیں کرتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اس کے عمل میں کمی ہے ایمان میں کمی ہے اگر ایمان انسان کا مضبوط ہوگا وہ ضرور عمل کرے گا عمل ایمان کی تصدیق کرتے ہیں ایک انسان نماز پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ ہے کہ نہیں قرآن پڑھتا ہے اس کا مطلب یہ کہ اللہ رب العامین پر ایمان رکھتا ہے قرآن پر ایمان رکھتا ہے قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام اللہ تعالیٰ کی کتاب تو یہ عمل جو ہے ایمان کی تصدیق کرتے ہیں عمل یہ بتاتے ہیں کہ اس آدمی کا ایمان کیا ہے ایک انسان مان لیجیے مندر میں جاتا ہے تو اس کا مندر میں جانا کیا بتاتا ہے کہ وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ بتوں کو پوجنے والا ہے وہ شرک کرنے والا ہے بتاتا کہ نہیں بتاتا یہ جی ہاں تو انسان کا جو عمل ہوتا ہے وہ عمل بتاتا ہے کہ اس کے دل میں ایمان کس چیز پر ہے یہ انسان کا عمل بتاتا ہے اس کو تو عمل کرنا ضروری ہے عمل تصدیق یعنی عمل جو ہے ایمان کی تصدیق کرتا ہے لہذا یہ بھی ضروری ہے عمل کرنا اللہ نے اسلام نازل کیا دین نازل کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تبلیغ کی لوگوں کو پھیلایا آپ خود اس پر عمل کرتے تھے صحاب کرام عمل کرتے تھے اسلام کے جو ہے پانچ ارکان ہیں آگے وہ چیز آئے گی ہے کہ نہیں ہے کلم شاد کے اقرار کرنا نماز پڑھنا زکوٰۃ دینا روزہ رکھنا حج کرنا یہ ساری چیزیں کیا ہے اعمال ہے کہ نہیں اعمال آپ عمرہ کرتے ہیں آپ حج کرتے ہیں آپ سچ بولتے ہیں ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں بھلائی کا حکم دیتے ہیں صدقات و خیرات کرتے سب اعمال ہے نا تو یہ اعمال ایمان کی تصدیق کرتے ہیں جتنا زیادہ انسان کے پاس اعمال ہوگا اتنا زیادہ انسان ایمان میں قوی اور مضبوط ہوگا اس لیے سب سے زیادہ پکے اور سچے عمل والے انبیاء تھے انبیاء کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب کرام تھے کیونکہ انبیاء کے بعد سب سے اونچے درجے پر ایمان میں صحاب کرام فائز تھے صحاب کرام کا ایمان تھا اس کے بعد تابعین تبے تابعین چلے آئیے تو جتنا زیادہ انسان کا ایمان ہوگا اتنا زیادہ انسان کے پاس نیک عمل بھی ہوگا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا آپ بلڈنگ بناتے ہیں نا بلڈنگ بنائی جاتی ہے نا جتنا زیادہ پلرس مضبوط ہوں گے اتنی زیادہ آپ اونچی عمارت کھڑی کر سکتے ہیں اگر پلرس مضبوط نہیں ہیں آپ اس پر ایک منزلہ دو منزلہ عمارت کھڑی کر سکتے اس پر تیس منزلہ عمارت نہیں کھڑی کر سکتے ہیں کھڑی کر سکتے نہیں کر سکتے جتنا زیادہ ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان شریعت کا دین کا پابند ہوگا وہ لوگ جھوٹے جو کہتے کہ ایمان دل کے اندر ہے نماز نہیں پڑھتے روزہ نہیں رکھتے قرآن کی تلاوت نہیں کرتے کوئی خیر کا کام نہیں کرتے کہتے ایمان دل کے اندر ہے وہ جھوٹے لوگ ہیں اگر واقعتاً ایمان ہوتا وہ ضرور اس کے اوپر عمل کرتے ہیں جتنا زیادہ بیج مضبوط ہوگی اتنا زیادہ درخت بھی مضبوط نکلتا ہے فل بھی فصل بھی اتنی زیادہ مضبوط نکلتی ہے ہے کہ نہیں ہے جتنی زیادہ بیج مضبوط ہوگی اتنا زیادہ فصل بھی اور درخت بھی مضبوط نکلتا ہے اگر آپ بیج سڑا ہوا ہے بہت معمولی بیج ہے آپ اس کو زمین گاڑیں گے جو تنا نکلے گا وہ بھی ویسی کمزور ہوگا تو اگر بیج مضبوط ہے تو درخت بھی مضبوط ہوتا شاخیں بھی مضبوط ہوتی ہیں وہی مثال ایمان کی بھی ہے جتنا زیادہ ایمان قوی مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان عمل کے اندر بھی مضبوط ہوگا نیک ہوگا دیندار ہوگا اور توحید پر رہے گا شرک نہیں کرے گا بدعت نہیں کرے گا خرافات نہیں کرے گا نمازوں کا پابند ہوگا روزے کا پابند ہوگا دین اور شریعت کا پابند ہوگا ماں باپ کی خدمت کرنے والا خیر کا کام کرنے والا چاہنے والا خیر کو پھیلانے والا ہوگا جتنا زیادہ انسان کے اندر ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان عمل کے اندر بھی مضبوط ہوگا تو یہ تین چیزیں ہیں زبان سے اقرار کرنا ہے دل سے اعتقاد رکھنا دل میں اعتراف کرنا اور تصدیق کرنا دل سے اور تیسری بات ہے کہ اس کے اوپر عمل کرنا اللہ رب العالمین جنت کا وعدہ کن لوگوں کے لیے کیا ہے ان الدین آ منو امل الصالحات جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا تو ایمان انسان کو عمل صالح پر ابھارتا ہے چوتھی چیز کیا ہے کہ یزید البتا قصب الماسیہ کہ ایمان اللہ کی اطاعت سے بڑھتا ہے اور اللہ کی نافرمانی سے کم ہوتا ہے ایمان کم اور بیش ہوتا رہتا ہے کمی اور ذاتی انسان کے ایمان کے اندر آتی ہے ہر شخص کا ایمان ایک جیسا نہیں ہوتا ہے نہ ہی ایک آدمی کا ایمان ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے کیا ہمارے ایمان صاحب کرام کے ایمان جیسے ہیں انبیاء کے ایمان جیسے ہیں نہیں ایمان میں فرق ہے ان کا ایمان پہاڑوں جیسا تھا بہت مضبوط ان کا ایمان تھا ہمارا ایمان آپ کا ایمان اس طریقے سے نہیں ہے اور انسان کا ایمان بھی ہمیشہ ایک جیسا نہیں رہتا ہے رمضان آتا ہے تو رمضان میں ایمان بڑھ جاتا ہے کہ نہیں بڑھ جاتا ہے دیکھیے مسجدیں آباد ہو جاتی ہیں قرآن کی تلاوت کرتے لوگ روزہ رکھتے ہیں الحمد اچھی باتیں ہوتی ہیں شعری کرتے ہیں خیر کی باتیں ہوتی ہیں رمضان آتا ہے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے ایسے انسان عمرہ کرنے جاتا ہے دیکھیے حج کرنے جاتا ہے اس کے دوران انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے انسان قبرستان کی زیارت کے لیے گیا کسی مریض کی عادت کے لیے گیا کسی کو قبرستان میں دفن کرنے کے لیے گیا یا انسان جنازے کی نماز پڑھتا ہے تو ان تمام چیزوں سے انسان کا ایمان بڑھ جاتا ہے لیکن انسان غلط چیزیں کرتا ہے فاسق لوگوں کے ساتھ رہتا ہے برے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے انسان کا ایمان کم ہو جاتا ہے جب انسان کا ایمان کم ہوتا ہے تب جا کر کے انسان گناہ کرتا ہے اللہ کا خوف کم ہوتا ہے تب انسان جا کر کے گناہ کرتا ہے اگر خوف اللہ کا حقیقت میں رہے گا تو انسان گناہ کے قریب نہیں جائے گا اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا حقیقت میں تو انسان گناہ نہیں کرے گا تو یہ اللہ کے اعتعاد سے ایمان بڑھتا ہے زیادہ ہوتا ہے اور نافرمانی سے ایمان کم ہو جاتا ہے اللہ رب نے قرآن کریم فرمایا و فما الدین اللہ تولیت علیہم آیات ہوں زیادت ہم ایمانہ کہ مومن ہوا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں آیتیں ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں قرآن کی آیتوں کی تلاوت ہوتی ہے انسان حرم کے اندر نماز پڑھتا ہے تلاوت سنتا ہے ایمان کے اندر تازگی ہوتی ہے ایمان انسان کا بڑھ جاتا ہے تو قرآن کی آیتوں کے پڑھنے سے حدیثوں کے پڑھنے سے نیک اعمال خیر کے اعمال کرنے سے انسان کے عمل میں ایمان میں جاتی ہوتی ہے ایمان میں اضافہ بڑھوتری ہوتی ہے اور اللہ کے سور صلی اللہ علیہ سے فرمایا ایمان کی ستر سے زیادہ شاخیں ہیں قول الہ الا اللہ سب سے اونچی شاخ کیا ہے قول لا الہ الا اللہ اللہ الہ الا اللہ کا اقرار کرنا کیونکہ یہ بنیاد ہے نا یہ ایمان لانا لا الہ الا محمد رسول اللہ کا اقرار کرنا اس کے بعد ہی کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے قبول ہوتا ہے تو سب سے اونچی شاخ ہے وہ ادنا ہے عمارت الاضا عن طریق اور سب سے کمتر جو شاخ ہے وہ کیا ہے راستے سے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹا دینا پتھر ہٹا دیا کانٹا آپ نے ہٹا دیا تکلیف دہ چیز کو آپ نے ہٹا دیا یہ بھی ایمان کی سب سے نچلی شاخ ہے وہ الحیا من المان اور شرم کرنا ایمان کی ایک شاخ ہے اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کے ستر سے زیادہ مرتبے اور شاخیں بتائی ہیں سب سے اونچا مرتبہ کیا ہے لا الہ الا اللہ کا اقرار کرنا زبان سے کہنا اسی لیے کہنا اقرار کرنا قول یہ ضروری ہے ایمان کے اندر اور یہ عمل ہے دیکھیے کون سا وہ ادنا ہے اماطۃ العدان طریق آدمی اس کو کیا کرتا ہے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا کیا یہ عمل ہے کہ نہیں عمل ہے یہ حالانکہ ایمان میں ہمارے نبی نے بتایا اس لیے ایمان انسان کو عمل کی کی تعلیم دیتا ہے جتنا زیادہ انسان کے ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ انسان عمل کا پابند ہوگا شریعت کا پابند ہوگا تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے اس لیے آپ نے تہتر ستر زیادہ شاخیں اس کی بتائی ایک اونچی شاخ ہے سب سے اونچی اور ایک سب سے نچلی شاخ ہے کیا اونچی شاخ اور نچلی شاخ برابر ہیں نہیں برابر ہے فرق ہے نا ایسے ہی فرق ہوتا ہے ایک اوپر ہے ایک نیچے ہے ایک لاسٹ میں ہے ایک سب سے اوپر ہے تو فرق ہوتا ہے کمی بیشی ہوتی ہے اوپر والا زیادہ اہم ہے نیچے والا اس سے کم اہمیت کا ہے لہذا ایمان کے اندر کمی اور بیشی ہوتی ہے اور انسان خود اپنا معائنہ کر لے انسان خود اپنا اگر جائزہ لے لے تو اسے بات معلوم ہو جائے گی کہ انسان کے ایمان میں کمی جاتی ہوتی رہتی ہے ہمیشہ ایمان انسان کا ایک جیسا نہیں رہتا ہے ایک درجے پر اور ایک تھرمامیٹر پر نہیں رہتا ہے بلکہ کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے محسوس کرتے کہ نہیں کرتے آپ لوگ محسوس ہاں کسی کے میت میں گئے تو محسوس ہوتا ہے کہ نا رمضان کا مہینہ آئے تو ایمان محسوس ہوتا نا کہ انسان کا ایمان بڑھ رہا ہے انسان خیر کا کام کر رہا ہے بھلائی کا کام کر رہا ہے لیکن جیسے ہی رمضان گزر گیا دیکھیے رمضان میں تو مسجد میں جگہ بھی لوگوں کو نہیں ملتی رہی ہوگی لیکن رمضان گزر گیا دیکھیے مسجد جو ہے سامنے والی بھی نہیں فل ہوتی ہے لیکن تین چار سب رہتی ہے فجر میں بھی اور کم ہو جاتی ہوگی جیسے فجر اور آگے جائے گی اسے اور زیادہ کم ہوتی جائے گی تو یہ سب کی بنا پر ہوتا ہے ایمان کی کمی کی بنا پر ہوتا ہے تو ایمان انسان کا کم ہوتا اور زیادہ ہوتا ہے تو آج کے درس میں ہم نے ایمان کے تعلق سے پڑھا کہ ایمان چار چیزوں کا نام ہے پہلی چیز کیا ہے زبان سے اقرار کرنا کہنا اشد اللہ اللہ و اشد اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا اس کو دوسری چیز یہ ہے دل سے اعتقاد رکھنا دل میں سچ ماننا یعنی کہ دل میں کفر ہو دل میں نفاق ہو ریاکاری ہو انسان ریاکاری کاری کے طور پر کہے تو اس ایمان کا اعتبار نہیں ہے دنیا کے لحاظ سے وہ مسلمان کہلائے گا لیکن اللہ کی نظر میں مسلمان نہیں ہوگا ایسے لوگوں کو منافق کہا جاتا ہے جو صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں اور دل سے اقرار نہیں کرتے تیسری چیز ہے عمل کرنا جو عمل نہ کرے زبان سے بھی کہے اور دل میں بھی سچ مانے لیکن عمل نہ کرے ایسے لوگوں کو فاسق کہا جاتا ہے فاسق ایمان تو ہے لیکن کمی ہے اس کے اندر ایمان ہے دل میں بھی ہے زبان سے بھی اس نے اقرار کیا لیکن عمل کی کمی کی بنا پر ایسے لوگوں کو فاسق کہا جاتا ہے اور آج مسلمانوں میں فاسقوں کی تعداد بہت زیادہ ہے فاسق ہی زیادہ لوگ ہیں برائی کرنے والے اور جو ہے نماز نہ پڑھنے والے اور اس طریقے سے غلط کام کرنے والے گناہ کا کام کرنے والے فاسق ہی لوگ زیادہ ہیں وہ زبان سے تو کہتے ہیں ایمان سب کچھ دل سے بھی مانتے ہیں لیکن وہ عمل میں کوتا ہے عمل میں کمی ایسے لوگوں کو پھانسی کہا جاتا ہے چوتھی چیز کیا ہے کہ ایمان کم اور زیادہ ہوتا رہتا ہے نہ سب کا ایمان ایک جیسا رہتا ہے اور نہ ہی ایک آدمی کے ایمان ہمیشہ ایک جیسا رہتا ہے بلکہ ایمان کے اندر کمی اور زیادتی ہوتی رہتی ہے اس لیے آدمی کو ان جگہوں پر جانا چاہیے یا ان چیزوں کو ڈھونڈنا چاہیے جن چیزوں سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے قرآن کی تلاوت کرنا نیک لوگوں کے ساتھ رہنا قبرستان کی زیارت کرنا موت کو یاد کرنا ہمیشہ بیماروں کی عادت کرنا عمرے کے لیے جانا حج کے لیے جانا احادیث کو پڑھنا دینی مجلسوں میں شریک ہونا قرآن اور حدیث کا پڑھنا اور دروس سننا وہ دروس جو دینی دروس ہیں توحید کے سنت کے صلب صالین کے منہج اور عقیدے کے موافق جو دروس ہیں جہاں توحید کی دعوت ہے سنت کی دعوت ہے خیر کی دعوت دی جا رہی ہے بھلائی کی دعوت دی جا رہی ہے ایسے دروس کے اندر جانا دروس کو سننا یہ سب چیزوں سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارے ایمان کے اندر اضافہ فرمائے ہمارے ایمان کو اللہ تعالیٰ پختہ بنائے اور اللہ ہمیں دین پر قائم اور دائم رکھے عمل کرنے کی توفیق دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو گناہوں سے اور ہر طرح کی برائی سے محفوظ رکھے عام رب العالمین الصابین محمد والا علیہ و صحب اللہ خیر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہت